کچھ تذکرہ کھانے کا بادامی باغ سری نگر کے عقوبت خانے کا کھانا بہت عجیب تھا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا پسند آیا تو تناول فرما دیا اور اگر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو چھوڑ دیا پھر اس سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلمان کے لیے کھانا مقصود نہیں محض ایک ضرورت ہے جبکہ کافر کھانے کو مقصود سمجھتے ہیں چنانچہ آپ کسی بھی کافر کا کوئی سفر نامہ پڑھیں تو آپ کو اس میں کھانے کا تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ ملے گا انڈیا میں قیام کے دنوں میں جب جیل میں اخبارات ملنا شروع ہوئے تو کئی ہندو اور سکھ قلم کاروں کے مضامین اور سفر نامے پڑھنے کا موقع ملا مشہور سکھ قلم کار خشونت سنگھ انڈین پارلیمنٹ کے رکن ست پال مہاجن اور دوسرے بہت سارے ادیب اور قلم کار جب بھی اپنا کوئی سفر نامہ لکھتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز کھانا ہوتی ہے انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی تو اپنے چٹورے پن کی وجہ سے اکثر اخبارات کا موضوع بنتے ہیں اور ان کے ہر ملکی اور غیر ملکی دورے کے دوران ان کے کھانے کی فہرست اخبارات کی زینت بنتی ہے جیل میں چھ سالہ قیام کے دوران جب بھی کسی مشرق افسر کا دورہ ہوا اس نے عذرائے ہمدردی پہلا سوال یہی کیا کہ کھانا ملتا ہے یا نہیں ہم جب اس بات میں جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے آرام سے کھانا مل رہا ہے کھانے کے ساتھ ہندوؤں کے اس تعلق کو دیکھ کر ہمیں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی یاد آتا تھا کہ کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے جب کہ مومن صرف ایک آنت سے کھاتا ہے اسلام کی انہی تعلیمات اور اسلام کے اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے دل نہیں چاہتا کہ اس تحریری سلسلے میں کھانے کے بارے میں مفصل تذکرہ کیا جائے لیکن چونکہ یہ بھی تصویر کا ایک اہم رخ ہے کہ مجاہدین کو گرفتار ہونے کے بعد کس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ کافروں کے انسانیت نوازی کے نعروں کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے اور مجاہدین بھی ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیں اس لیے مختصر سا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے بادامی باغ سری نگر کے حکومت خانے میں مجاہدین کو تین ٹائم کا کھانا دیا جاتا تھا صبح کے وقت بغیر دودھ کے کڑوا کاوا اور پرانی ڈبل روٹی کے دو ٹکڑے دوپہر کو ابلی ہوئی بے مرچ مسالہ بے روغن سبزی اور ریت ملے آٹے سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چپاتیاں یہی کھانا شام کو بھی ہوتا تھا حکومت خانے کے ملازمین نے بتایا کہ سالن میں مسالہ ڈالنے کے لیے فی قیدی ہر ماہ صرف ایک روپیہ ملتا ہے اور بس ابتدا میں یہ کھانا منہ اور حق میں اتارنا کافی دشوار تھا کئی دن تک صرف ایک دو لقمے پر چوبیس گھنٹے گزر جاتے تھے یہ دیکھ کر بعض فوجی نہایت ہمدردی کے انداز میں کہتے تھے کھاؤ گے نہیں تو کیسے زندہ رہو گے اور بعض فوجی آپس میں یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ معلوم نہیں یہ اس قدر کم کھا کر کس طرح زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے چند دن کی آزمائش ہمارے بھلے کے لیے تھی وہ رب جو یہ آزمائش لایا تھا اس نے برداشت بھی خوب عطا فرما دی اور دل میں تلاوت وغیرہ کا شوق کھانے پر اس طرح سے غالب آ گیا کہ کھانے کی طرف توجہ تک نہیں ہوتی تھی اور کئی کئی وقت ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ ایک لقمہ بھی نہیں لیا جاتا تھا کھانا لانے والوں میں بعض مسلمان بھی تھے وہ یہ صورتحال دیکھ کر بعض اوقات رو پڑتے تھے اور تنہائی میں کھانا کھانے کی نصیحت کرتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق صرف روٹی سالن کے لکموں کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں یہ روزی کسی کو کھانے کی صورت میں کسی کو ذکر کے ذریعے بھوک ختم کرنے کی صورت میں اور کبھی صبر و قناعت کی صورت میں نصیب ہوتی ہے ذکر کا لل مشتاق خیر و شرابی و وکل و شرابی دون کا شرابی محبت کرنے والے کے لیے آپ کا ذکر ہی بہترین شربت ہے اور دوسرے شربت اس کے مقابلے میں شراب کی طرح حقیقت ہیں کچھ دن ظاہری آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تنگ ظلمت قدے میں انواع و اقسام کی ظاہری روزی بھی پہنچانا شروع فرما دی ذیل میں اس سلسلے کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے بہنوں کی قربانی گرفتاری کے وقت جو رقم ہمارے پاس تھی وہ انڈین سپاہیوں نے ہڑپ کر لی میرے پاس پاسپورٹ کے ساتھ بارہ سو ڈالر بھی تھے جو بر وقت اطلاع کرنے کی وجہ سے کاغذوں میں محفوظ رہے جموں کے ایک جج نے گرفتاری کے ساڑھے پانچ سال بعد یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ڈالر قیدی کو واپس دیے جائیں اس فیصلے پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو رہائی نصیب فرما دی رہائی کے وقت یہ ڈالر مجھے واپس نہیں کیے گئے اور یوں انڈیا ابھی تک ان ڈالروں کا مقروض ہے چونکہ گرفتاری کے وقت ساری رقم لے لی گئی تھی اس لیے ہم جب بادامی باغ سری نگر کے اس عقوبت خانے میں جب پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے ابتدا میں کئی دن اسی طرح گزرے لیکن پھر کشمیری مسلمان بہنوں کی قربانی سے رقم پہنچنا شروع ہو گئی یہ بہنیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے جیل کے بیرونی حصے میں آتی تھیں تو ساتھ کچھ رقم بھی نہایت ہوشیاری سے چھپا کر لے آتی تھیں حالانکہ لیڈی پولیس کی طرف سے تلاشی کا سخت انتظام تھا لیکن کشمیر کی مائیں بہنیں تو مجاہدین کو اسلحہ تک پہنچاتی ہیں ان غیرت مند باحیا اور بہادر بیٹیوں کے لیے چند نوٹ لانا کون سا مشکل کام تھا اسی طرح جیل کے بعض ملازمین بھی یہ خدمت سر انجام دیتے تھے باہر مجاہدین نے ان سے رابطہ کیا اور اندر ہم نے ان پر ڈورے ڈالے اور چند دن بعد ہمارے لیے جیل میں ریز کی تنگی ختم ہو گئی اس حکومت خانے کی انتظامی نگرانی سی ایم پی یعنی سینٹرل ملٹری پولیس کے پاس تھی یہ فوج کی پولیس ہوتی ہے اور اس کے اہلکار سر پر سرخ ٹوپی پہنتے ہیں ان کے بازو پر وردی کے اوپر ایک پٹی ہوتی ہے جس پر انگریزی میں ایم پی یعنی ملٹری پولیس لکھا ہوتا ہے آپ نے پاکستان میں بھی اسی قسم کی فوجی پولیس کو بعض اوقات ٹریفک کنٹرول کرتے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں حکومت خانے پر سی ایم پی کے کئی ملازم متعین تھے ان میں سے ایک آسام کا ہندو رائے تھا جو اپنی باتوں اور سخت رویے سے انڈیا کا بے حد وفادار معلوم ہوتا تھا اس قید خانے کے قیدی فوجی قانون کے مطابق صرف تین چیزیں باہر سے خرید سکتے تھے ڈبل روٹی سگریٹ اور بیڑی ان اشیاء کی خریداری کا کام رائے کے ذمہ تھا قیدیوں نے اسے چارہ ڈالا تو وہ بھنس گیا اور اپنے من مانے ریٹ پر وہ تمام چیزیں لا کر دینے لگا جو اس عقوبت خانے میں ممنوع تھیں وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے رشوت نہیں لیتا تھا لیکن چیزوں کے بھاؤ اس قدر لیتا تھا کہ خود وہ اور اس کا آفیسر آہستہ آہستہ مالدار ہوتے جا رہے تھے مکھن بسکٹ موم بتیاں مٹھائیاں پھل اچار چٹنیاں اور معلوم نہیں کیا کیا وہ لا کر دیتا تھا ان دنوں اس کی ملکی وفاداری بھی ہلکی پڑ گئی تھی اور وہ ہمدردی والی باتیں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ سب قیدیوں کو جھوٹ بولنے کی باقاعدہ عملی مشق کراتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں بڑا افسر بن کر آؤں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا کیا ملتا ہے آپ نے جواب دینا ہے بریڈ ڈبل روٹی بیڑی سگریٹ چنانچہ وہ افسر کے انداز میں آ کر پوچھتا اور قیدی اس کا سکھلایا ہوا جواب دیتے جس پر اسے اطمینان ہو جاتا کہ اگر اچانک کسی بڑے افسر نے چھاپہ مار کر قیدیوں سے پوچھ لیا تو خلاف قانون آنے والی چیزوں کا اظہار نہیں ہوگا میرے سیل میں آزاد کشمیر کے ایک مجاہد بند تھے ان کی طبیعت میں مزاح کا عنصر تھا ایک بار جھوٹ کی مشق کے دوران رائے نے اس سے آ کر پوچھا کیا ملتا ہے اس نے کہا بریڈ بٹر مکھن سگریٹ یہ سن کر رائے پریشانی سے سٹ پٹا گیا اور کہا کتنا بار جایا ہے پھر بھی نہیں شومجتا کتنی بار سمجھایا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا بٹر مکھن نہیں بولنا پھر رائے نے دوبارہ افسر بن کر پوچھا کیا ملتا ہے مجاہد نے کہا بریڈ بٹر نہیں نہیں بٹر نہیں ملتا بالکل نہیں ملتا رائے یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا جناب آپ اسے شومجھائیں یہ شاب کو پھنسوائے گا جناب آپ اسے سمجھائیں یہ سب کو پھنسوائے گا میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں اسے سمجھا دوں گا رائے کی فراخ دلی کو دیکھ کر ہم نے اپنے کھانے میں اجتماعی سدھار کر لیا اور وہ اس طرح کے کچھ اچار پیاز وغیرہ منگوا لیا گیا ہر کھانے کے ساتھ پیاز کاٹ کر اس میں کچھ اچار ملا کر ساتھیوں کو دے دیا جاتا جس سے کھانا بآسانی حلق سے اتر جاتا تھا لڈو اور مچھلی بعض ساتھیوں کے پاس زیادہ رقم آئی تو انہوں نے لڈو منگوا کر سب ساتھیوں میں تقسیم کیے یہ لڈو جیل میں بڑی نعمت محسوس ہوتے تھے ساتھیوں نے اپنے حصے کے لڈو سنبھال کر رکھ لیے اور پاکستانی رواج کے مطابق کھانے کے بعد آدھا یا پورا کھانے لگے اس طرح ڈیڑھ دو دن کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی پاکستانی عادت بھی پوری ہو گئی معاملہ آگے بڑھا تو بعض رفقا نے رائے کو مچھلی کے ڈبے لانے پر راضی کر لیا وہ پیک مچھلی کے چھوٹے ڈبے لے آیا لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا اور مچھلی کی بو نے ذائقہ گری کے متوالوں کو مایوس کر دیا موم بتی پر سالن بعض ساتھی رائے سے موم بتیاں منگوانے میں کامیاب ہو گئے ابتدا میں یہ موم بتیاں اندھیرے میں تلاوت کے کام آتی تھیں لیکن جب ان کی مقدار بڑھ گئی تو ایک ماہر ساتھی نے ان موم بتیوں پر سالن کی اصلاح شروع کر دی وہ دو تین موم بتیاں جلا کر ان کے گرد گتے کے ڈبوں کا چولہا بناتا اوپر پلیٹ رکھ کر اس میں مکھن اور کٹی ہوئی پیاز ڈال دیتا پھر اس میں جیل کے سالن کو تڑکا لگا دیتا یہ عیاشی چند دن تک جاری رہی لیکن پھر اس پر پابندی لگ گئی کچھ دن تک انہی موم بتیوں پر پیاز مکھن اور مرچوں کی ایک چٹنی بھی بنتی رہی جسے سالن میں ڈال کر سالن کو خوش ذائقہ بنا لیا جاتا تھا یہ چیزیں چونکہ سخت غیر قانونی تھی اس لیے ان کی مدت بہت کم ہوتی تھی جیل کا حلوہ موم بتیوں کا دور آیا تو صبح کا ناشتہ شہانہ ہو گیا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبح کے ناشتے میں ڈبل روٹی کے دو پیس اور کڑوا قہوہ ملتا تھا جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تو مکھن منگوا لیا گیا جو پرانی ڈبل روٹی کو لذیذ بنا دیتا تھا موم بتیوں کے دور میں مزید سدھار رہا کہ مکھن کے ذریعے ڈبل روٹی کو تل لیا جاتا جو بے حد لذیذ ہو جاتی تھی انہی دنوں ایک مجاہد ساتھی جسے بیکری کے کام کا کافی تجربہ تھا اس نے اس عقوبت خانے میں حلوہ کھلانے کی پیشکش کی اس کے لیے کہیں سے ایک باریک رسی موٹے دھاگے اور ایک برتن کا انتظام ہو گیا اس نے رسی کا ایک سرا اپنے سیل کی چھت سلاخوں کے ساتھ باندھا اور دوسرے سرے کے ساتھ برتن کو باندھ کر زمین سے تھوڑا اوپر لٹکا دیا پھر نیچے موم بتی جلا کر مکھن کو اسی برتن میں گرم کیا اور اس میں چینی کو بھونا پھر ڈبل روٹیوں کو پانی میں چورا کر کے اس میں ڈال کر خوب اچھی طرح پکا لیا اور یہ عجیب و غریب سا حلوہ ساتھیوں کو پیش کر دیا دو دن تک یہ حلوہ بہت مقبول رہا لیکن پھر اس کے خلاف بعض آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ رفقا نے اس پر کچے پن کا الزام لگا دیا اختلاف رائے کی وجہ سے یہ حلوہ زیادہ دن تک اپنا جلوہ نہ دکھا سکا ویسے بھی موم بتیوں کا ترقی یافتہ دور بہت مختصر تھا حکومت خانے میں بھنی ہوئی مرغی عید کے دن کشمیری بھائیوں کی ملاقات آئی تو ان کے اہل خانہ نے ہمارے لیے مرغی کا بھنا ہوا لذیذ گوشت بھجوایا سچ یہ ہے کہ کھاتے وقت گوشت کا مزہ کم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لطف زیادہ آ رہا تھا کہاں یہ ظلم کا گڑھا اور کہاں یہ اعلیٰ درجے کے کھانے واقعی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جیل کے نگران نصیب سنگھ تک یہ کارگزاری پہنچی تو اس نے کشمیریوں پر پابندی لگا دی کہ وہ ملاقات پر کوئی چیز جیل میں نہ لایا کریں اس پابندی پر بہت سختی سے عمل کرایا گیا چنانچہ کشمیری مسلمان ہمارے لیے جو کچھ پکا کر لاتے تھے وہ انہیں یا تو واپس لے جانا پڑتا تھا یا جیل ملازموں کو کھلانا پڑتا تھا اس پابندی سے پہلے کشمیری سیب ہمارے پاس با کثرت پہنچتے تھے لیکن پابندی کے بعد ان تمام نعمتوں پر قدغن لگ گئی الحمد للہ رب العالمین کل حال بڑا کھانا فوجی صلاح میں اچھے کھانے کو بڑا کھانا کہا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی خوراک میں سے کچھ رقم جمع کر لی جاتی ہے اور جب کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہے تو اس جمع شدہ رقم سے اچھا کھانا پکا کر کھایا جاتا ہے یہ بڑا کھانا پاکستانی فوج میں بھی ہوتا ہے البتہ ہم نے یہ اصطلاح سب سے پہلے بادامی باغ کے عقوبت خانے میں سنی تھی جہاں ہمیں عید سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کل آپ لوگوں کو بڑا کھانا دیا جائے گا صبح کا ناشتہ حسب معمول تھا ہم سمجھ گئے کہ بڑا کھانا صرف ایک وقت کا ہوگا پورے دن کا نہیں دوپہر کے وقت لنگر کے فوجی خلاف معمول کئی دیگچے اور پتیلیاں اٹھا کر لائے یہ سارے اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے اس سے پہلے ہمارا کھانا ایک بڑی بالٹی میں آتا تھا آج بالٹی کی جگہ دیکچے بڑے کھانے کی علامت نظر آ رہے تھے کھانا بھی تقسیم ہونا باقی تھا کہ کشمیری مجاہد کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور وہ درد کی شدت سے لوٹنے پوٹنے لگا باقی قیدیوں نے ڈیوٹی پر موجود سنتری کو بتایا وہ حکومت خانے کے فوجی کمپاؤنڈر کو بلا لایا کمپاؤنڈر چھٹی کا دن شراب کے نشے میں منا رہا تھا ویسے بھی وہ بہت ظالم فوجی اور آسام کا متعصب ہندو تھا اس نے اس مجاہد کو میڈیکل روم میں لے جا کر بری طرح تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا بیمار مجاہد کی چیخیں پورے عقوبت خانے میں گونجنے لگیں اپنے کمروں اور سیلوں میں موجود قیدی یہ چیخیں سن کر بیتاب ہو گئے عید کا خوشیوں بھرا دن دشمن کی قید اور پھر یہ اندوناک ظلم اکثر ساتھی بستروں میں منہ ڈال کر رونے لگے اور احتجاج کی فضا قائم ہو گئی بیمار مجاہد کو مار پیٹ کر واپس لایا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر سارے مجاہدین آہو بکا میں ڈوب گئے جیل حکام نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی مگر غم و غصے کی فضا بہت گرم ہو چکی تھی اور مجاہدین اس آسامی کمپاؤنڈر کو مارنے پر تلے ہوئے تھے جیل حکام نے معذرت کے بعد کھانا پیش کیا تو کسی نے نہیں کھایا حالانکہ اس عید میں ملاقات پر سے کچھ لانے پر بھی پابندی لگ چکی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دیگچیاں اور پتیلے واپس جا رہے تھے اور مجاہدین کرام عید کے دن بھوکے پیٹ اور غمگین دل کے ساتھ بہت یاد کر رہے تھے